تر الذين نصيبا من الكتاب يشترون يشترون ويريدون السبيل کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم مسلمان بھی راہ راست سے بھٹک جاؤ ابن جریر ابن ابی حاتم اور بحقی نے الدلائل میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رفا بن زید بن تابوت بڑے شیطان یہودیوں میں سے تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تو اپنی زبان مروڑ کر باتیں کرتا تاکہ الفاظ کے معنی بدل جائیں اور اپنی مجلسوں میں ہمیشہ اسلام کی بدگوئی کرتا رہتا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ یہود ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں اور دنیاوی مفاد کی خاطر ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو علم ہے اسے چھپاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی انہی کی طرح کافر بن جائیں آیات پینتالیس چھیالیس میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور وہ مسلمانوں کا دوست اور مددگار ہے اسی لیے ان کے دشمنوں سے آگاہ کر رہا ہے یہود اللہ کے کلام تورات کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بدل دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر و عناد میں کہتے کہ ہم نے تیری بات سنی اور تیری نافرمانی کی اور یہ بھی کہتے کہ اللہ کرے کہ تو ہماری بات نہ سنے اور جب وہ رائنا کہتے جس کا ظاہری معنی ہے ہمارا خیال کیجیے تو اپنی زبان مروڑتے تاکہ اس کا معنی بدل کر چرواہا یا احمق ہو جائے اللہ تعالیٰ نے انہی یہودیوں کے سے باطن کو بیان کرتے ہوئے نصیحت کی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیری بات سنی اور تیری اطاعت کی اور کہتے کہ تم میری بات سنو اور ہمارا خیال کرو تو ان کے لیے بہتر تھا لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لانت بھیج دی تھی اسی لیے وہ صرف نام کے لیے ایمان لاتے تھے